حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے دار کے بہترین اعمال میں سے ایک عمل مسواق بھی ہے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1677